کاغذات کو معلوم ہی ہوگا کہ پہ جو عمدہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے طبیعت پہ بہت اثر ہے نہیں کہہ سکتا کہ بیان اس کے اعتبار سے اطمینان بخش شو یا نہ ناول شروع کرتے ہیں شاہ صاحب جمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ ایمان سے زیادہ اطمینان کے درجے کی کیفیت حاصل ہوتی ہے یعنی اس علم کے بدولت ایمان سے زیادہ اطمینان قلف آدمی کو نصیب ہوتا ہے کما قال ابراہیم الخلیل علیہ السلاۃ والسلام جیسے کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے کہا تھا بلا کیوں نہیں بلا یسمین قلبی لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں درخواست اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میرے دل کو مزید اطمینان ہو جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انتظاہ دلائلی وقت وقت طرق روف العلم یسلجان صدر و یزیدان اضطراب القلب بس اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی مسئلے پر دلائل کا بھرپور طور پہ جمع ہو جانا اور جب کسی چیز کے ثبوت کے لیے علم کے راستے کثرت سے ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے انسان کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور دل کی بے چینی کو محسوس کرتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت ہوتی ہے بہت سنجلک اور شاہ صاحب رحمت اللہ کی عبارت یوں سمجھ لیجیے کہ ہوتی ہے پورا مغل اور پھر اس کی تشریح کرنی پڑتی ہے حضرت رحمت اللہ علیہ نے پھر یہاں سے بات شروع کی اصل میں اعتراض سے پوچھی گئی نشستوں سے چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی آپ اگر اس کتاب کو نہ لکھتے اور آپ اس کتاب کی طرف توجہ نہ دیتے اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے جو دلائل جن کے ذریعے اطمینان ہوتا ہے اگر وہ نہ بھی ہوں تو بھی کیا ہے جس نے شریعت پہ عمل کرنا ہے کرنا ہے اس کو نہیں کرنا نہیں کرنا تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مسلسل اس کے جوابات دیتے چلے جا رہے ہیں پہلے انہوں نے کچھ اور طریقے سے جوابات کیے تھے اب تیسرا یہ جواب شاہ صاحب رحمت اللہ دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ من ان اسباب میں سے میں کیوں کتاب لکھ رہا ہوں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ایک وجہ یہ بھی ہے ایک وجہ یہ بھی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو ایمان جو ہوتا ہے اس علم کی بدولت ایمان سے زیادہ اطمینان قلب کی کیفیت حاصل ہوتی ہے دیکھیے دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک ہے ایمان کا لانا اور ایک ہے اطمینان کا ہونا ایمان بسا اوقات بالکل مضبوط ہوتا ہے یقینی ہوتا ہے لیکن اس پر جب اطمینان کا اضافہ ہوتا ہے تو مزید اس یقین کے درجات بڑھ جاتے ہیں اب مثلا ایک آدمی کا ایمان ہے کہ وہ عذاب قبر کو مانتا ہے اب موت کے وقت اس سے فرشتے نظر آئیں گے تو فرض کر لو اس وقت اس کو بولنے کے لیے زبان مل جائے یا وہ آدمی اس عالم میں پلٹ آئے تو پھر اس سے پوچھیے کہ ایمان کی کیا کیفیت ہے تو یقیناً کہے گا کہ ایمان کی کیفیت اس سے زیادہ ہے جتنا کہ میں اس دنیا سے گیا تھا مردہ اس کے آ جائے مردے سے پوچھیں تمہارے ایمان کی کیفیت تو مردہ کہے گا کہ میں ان ساری چیزوں سے گزرا ہوں یقین مانو عذاب قبر ہوتا ہے لیکن جو اطمینان اس سے حاصل ہے نا عذاب قبر کے ہونے کا وہ اطمینان زندہ انسان کو حاصل نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشاہدہ ہے یہ ایمان کی کیفیت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے ان کی ایمان ایک ہی ہوتا ہے لیکن کیفیت میں فرق پڑتا ہے بچی ہے وہ بات جو سمجھنے کی ہے کہ ایمان ہمیشہ ایک ہوتا ہے اس کی کیفیت پر فرق پڑتا چلا جاتا ہے اب ایک بچے کا ایمان ہے پندرہ سال کا ہے بیس سال کا ہے اس کا ایمان ہے کہ بیت اللہ ہے مدینہ منورہ ہے آپ اسے حج پر لے جائیں تو اس کی کیفیت الگ ہو جائے گی کیونکہ وہ اس چیز کو اپنی آنکھوں پہ دیکھے آنکھوں سے دیکھے گا ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات پر کہ اللہ کے فرشتے ہیں ہمارا آپ کا ایمان بھی اس میں کچھ فرق نہیں جیسے وہ ایمان لائے ویسے ہم ایمان لائے لیکن جو کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حاصل کی رشتوں کے دیکھنے کی وجہ سے وہی کے آنے کی وجہ سے وہ کیفیت اور کسی اور آدمی کے ایمان کی کیفیت زمین آسمان کا فرق ہے عمر علی رضی اللہ عنہ کی کیفیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی کیفیت برابر نہیں انسان کا مشاہدہ ہوتا ہے وہ کیفیت تبدیل ہوتی رہتی ہے مشاہدہ ہوتا ہے وہ کیفیت عروج اور ترقی پہ چلی جاتی ہے اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ موسا علیہ صلاح کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں کا ہی رہی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جلدی کیوں آگے تو انہوں نے ان کا رکھ دیا سروا اللہ لیے جلدی آ گیا ہوں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کر سکوں سے نجات دے دی اللہ تعالیٰ نے انا قد خطرناک قومت آپ کی قوم کو ہم نے ایک آزمائش میں ڈال دیا ہے اور آزمائش ایک وہاں پہ شرک شروع ہو گیا ہے موسا علیہ السلام نے تختیاں وہاں سے لی تو لکھی تھی اور آگے حضرت ہارون علیہ صلاح السلام کے بعد اب وہ جو اللہ نے خبر دی تھی کہ تمہاری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے حضرت روسہ علیہ صلاح السلام پریشان تھے کہ جس قوم پر اتنی محنت کی ہے ساری زندگی خدا کی توحید اور ان چیزوں کی اور آزادی کے لیے میں ذرا سا ہوں جو شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں آئے تو دیکھا لوگ شرکت ہے کہ وہ اس شد کو دیکھ کے انہوں نے الفل الواح اللہ کا آنند فرمایا کہ انہوں نے تختیاں ڈال دی زمین پہ یعنی تختیاں اس طرح سے اٹھا کر کہ یہ کیا ہو گیا ہے تو جو تختیاں اس وقت لینے میں تو اس اضطراب کا اظہار نہیں ہے یہاں رکھنے میں اضطراب کا اظہار ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ قوم کیا کر رہی ہے شد کر رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک لمحے کے لیے یہ بات نہیں تھی کہ جنت اور جہنم کے ہونے میں کوئی شبہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا میں راج میں لے گئے جنت بھی دیکھ لی جہنم بھی دیکھ لیا تو مشاہدہ اطمینان کی کیفیت کو بڑھاتا ہے اور اطمینان میں اور ایمان میں فرق ہے ایمان حاصل ہو جاتا ہے ایک بچے کو بھی ایمان ہے اس سے اللہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے جتنا وہ کھلتا چلا جائے گا دلائل سے اتنا وہ بڑھتا چلا جائے گا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ علم حاصل کرنا جو اس کتاب میں میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ اس بات میں تمہارے ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوگا یعنی ایک تو تم جانتے ہو کہ اصد کی نماز کیوں پڑھنی ہے اصد کی نماز پڑھنی ہے اور ایک تم جانتے ہو کہ کیوں پڑھنی ہے ایک آدمی جانتا ہے کہ ناپتول میں کمی نہیں کرنی چاہیے اسلام نے اس سے منع کیا ہے دوسرا آدمی اس سے زیادہ جانتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماں کھول میں کمی کی جائے تو اللہ تعالیٰ برکتیں اٹھا لیتا ہے اور فاقہ آ جاتا ہے ایک آدمی جانتا ہے کہ گناہ کرنا برا ہے منع ہے دوسرا آدمی اس سے بڑھ کر بھی جانتا ہے کہ اس گناہ کے کرنے کا اثر میرے رزق پر پڑے گا اور روزی تنگ ہو جائے گی مزید گناہ کروں گا تو قرض میں بھی مبتلا ہو سکتا ہوں تو وہ آدمی زیادہ بچتا ہے رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں شریعت کی جتنی حکمتیں اور مسئلے تھے تمہیں بتاؤں گا اس سے تمہارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا ایمان کی کیفیت اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر اس کی مثال دیتے ہیں کہتے ہیں کما ابراہیم علیہ صلاح والسلام جیسے ابراہیم علیہ صلاح نے فرمایا تھا بلا بلا کیوں نہیں بھی میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ اللہ قلب کے اطمینان میں اضافہ ہو جائے گی اب اس سے پتہ چلتا ہے قصہ کیا ہے حضرت نے تو اتنی آیت لکھی ہے پورا قصہ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردے کو زندہ کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں اولن تو تمہیں اس پہ ایمان حاصل نہیں ہے انہوں نے کہا بلا اللہ کیوں نہیں ولا تلی جت مہینہ قلبی مگر میں چاہتا ہوں دل کو اطمینان ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چار پرندے لے لو انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو پھر چاروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت آپس میں ملا دو اور پھر ان چاروں کو الگ الگ کر دو الگ الگ جگہ پہ رکھ دو تو تم دیکھو گے کہ وہ پرندے آپس میں ملیں گے یعنی ان کا گوشت ادھر ادھر سے اٹھے گا اور پرندہ پورا بن جائے گا یا تین رسایا اور تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے یہ قرآن کریم نے قصہ بیان کیا تیسرے پارے میں اور اس کی تشریح یہ ہے کہ حضرت ابراہیم صلاح السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ اس کیفیت کو جاننا چاہتا ہوں کہ مردے کیسے زندہ ہوں اب کوئی آدمی کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایمان نہیں تھا قیامت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس دعوت کے لیے انبیاء علیہ صلاح السلام آتے ہیں انہیں کیسے یقین نہ ہو انہیں یقین ہوتا ہی ہے اور اسی یقین کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک اور مزید سوال کر دیا کیونکہ معاملہ جب اتنا ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے درخواست دی اور اللہ نے کہا کہ اچھا چاروں بندوں کو اس طرح کرو اس طرح ہو جائے گا تو پھر معاملہ الجھا ہوا رہتا کوئی بھی شخص قیامت تک جس کو بھی واقعے کی پھیلاؤ تھی جیسے اس امت کے کروڑوں اربوں افراد کو اطلاع ملی اس واقعے کی قرآن کریم کے ذریعے تو کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا تھا ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا یوں یوں کرو یوں پرندے آ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلط السلام کو قیامت ہوگی بھی یا نہیں ہوگی نبوت میں جو ہم کار ہے نبوت رہے ہیں کام کر رہے ہیں لوگ کو آفت کی دعوت دے رہے ہیں خود ابراہیم علیہ السلام کو بھی شک تھا اس لیے تو درخواست کی شکار پیدا ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے جو بہت حکمتوں والا ہے اور اس کی ذات کے ہر کام میں حکمت اس نے خود ہی سوال کر دیا تاکہ قیامت تک کوئی شبہ ڈال ہی نہ تمہیں ایمان نہیں ہے اسے انہوں نے کہا بھلا اللہ کیوں نہیں ایمان ہی تو ہے لیکن سوال کیوں کر رہے سوال اس لیے کر رہا ہوں نقل بھی اللہ کے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے اس معلومہ عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کا ٹھیک اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اس میں کوئی چھول نہ رہے یہ موم بتی شمع جلتی ہے نا تو اس کی لو بالکل سیدھی ہونی چاہیے ہوا کے اثرات سے تمغج سے کبھی کبھی وہ دائیں بائیں ہوتی ہے جتنی ہوا چلے اتنی دائیں بائیں ہوتی ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ یہ جو لو ہے اس کی بالکل اطمینان پکڑ گئی یعنی سیدھی کھڑی ہو گئی نہ ادھر جا رہی ہے نہ ادھر جا رہی بالکل اسی طرح بادبان کشتیاں چلتی ہیں اور جب وہ صحیح رفتار پہ جا رہی ہوتی ہیں اور ہوا اگر بالکل ٹھیک ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بہت سی چیزوں کے لیے کہ وہ بالکل اطمینان بخش کیفیت میں آ گئی یعنی ساری چیزیں جمع ہو گئی اور اطمینان حاصل ہو گیا ایسے سمجھ لیجیے جس سے مشین کے برے ہیں وہ بالکل اطمینان سے چلتے رہتے ہیں اور کام پورا ہوتا رہتا ہے یہ ہے اطمینان تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہ اطمینان تو ہے وہ جو ایمان کی کیفیت کے درجے کا وہ تو ہے لیکن مزید اطمینان بڑھانے کے لیے میں چاہتا ہوں شاہدہ بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کرایا کرتے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ابراہیم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے زمین اور آسمانوں کی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی اور ہم نے انہیں بتایا کہ یہ ہے آسمان یہ ہے ہماری قدرت تاکہ وہ یقین والوں سے ہو جائے تو کوئی پیچھے کے بھی پہلے ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا آپ کا یقیناً تھا لیکن وہ یقین کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے چیزیں ہوا کرتی ہیں اپنے اپنے درجے کی حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام السلام نے ان چار پرندوں کو کاٹا گوشت آپس میں ان کا ملایا اور چار مختلف جگہوں پہ رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے آپ انہیں بلاؤں انہوں نے بلایا تو چاروں پرندے جو تھے قرآن نے لفظ استعمال کیا پرندے کا فائد تھا اور آگے فرمایا کہ تین اگر کاٹ گیا کہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے پرندے کو تو آنا دیکھا اڑ کے اور قرآن نے یہ کہا لفظ استعمال یہ کیا ہے کہ آپ کے پاس چل کے آئیں گے پرندے تو اڑ کے آتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا یہ اطمینان کی کیفیت ہے نا کہ اگر پرندے اڑ کے آتے تو ممکن ہے نگاہ کو اختلاط کا شبہ بیٹا تھا کہ بتائیں نہیں کون سا پرندہ ہے کون سا پرندہ ہے یہ چار ہیں تین ہیں کدھر سے آ رہے ہیں آدمی تو حیرت سے ایسے ہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ چل کے آئیں گے باقاعدہ تمہارے پاس تاکہ اطمینان سے نیچے دیکھ سکو کہ کس طرح ایک ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی ہڈی یہاں سے اڑی ہے گوشت یہاں سے اڑا ہے یہاں سے اڑا ہے اور یہ سارے کے سارے آپس میں ملے ہیں ٹکڑے آ کے اور پرندے بنتے چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے یہ چیز کہ یہ چل کے آئیں گے ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ابن عربی کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بھیجا اور انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے اچھے بندوں کی خدمت میں بھی رہو ان کے خاندان کا ابن رشد کے خاندان سے تعلق تھا یہ دوست تھے آپس میں بحث روائے سے ہوتے رہتے تھے بڑا علمی خاندان تھا ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا تو کہتے ہیں کہ میں اندلس اسپین میں اندلس صوبہ تھا تو کہتے ہیں میں وہاں آیا اور ایک بہت بری کی نبے برس کی عمر تھی میں بالکل جوان تھا مجھے پتا چلا کہ یہاں کے بہت بڑے اولیائی کرام میں سے ہیں تو میں ان کی خدمت کرتا رہا تو بالکل معذور ہو گئی تھی اس کے چلنا پھرنا کوئی کام کرنا ختم ہو گیا تھا مجھے بتاتی تھی تو وہ کبھی کبھی کہتی تھی فاتحہ کبھی کہتی تھی فاتحہ کدھر گئی ہے تو میں سوچتا رہا کہ ان کے دماغ سے کوئی اثر ہو گیا ہوگا عمر کی وجہ سے یہ فاتحہ کیا چیز ہے تو ایک دن ایک عورت آئی روتی ہوئی اور اس نے کہا کہ میرا شوہر گم ہو گیا اور آپ مہربانی کریں کسی طرح پتا چلائیں میرا شوہر کہاں گیا ہے تو عورت رونا شروع ہو گئی تو انہیں اس پہ اس پر آیا تو انہوں نے کہا فاتحہ جاؤ اس آدمی کو لیا کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اور اچانک رام سے آواز آئی اور ایک مرد آپ سکتی تو جو سبلا تو حیران ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی بیوی نے کہا جی میرا کہ یہی ہے کہاں جی کہیں لے جا تو کہتے ہیں میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا اس کا شوہر ہوں میں نے کہا تم کیسے آگے اس کا پتا نہیں میں تو فلاں شہر میں فلاں بازار میں جا رہا تھا اچانک چیز نے مجھے پکڑا ہے اور اٹھا کر جہاں پر پھینک دیا اس نے آ کر ہاتھ سے پکڑا ہو مجھے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا وہ کہتے ہیں پھر ایک دن وہ بیٹھی ہوئی تھی اور ان کا فاتحہ ادھر آ تو میں دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں ایک ایک ظاہر ہوئی لڑکی کی اور وہ لڑکی مجسم ہو کے سامنے آ گئی تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہ فاتحہ تو اس کا نام ہے یہ اس کو یہ اس کو بلاتی ہیں یہ اس سے بات کرتی ہیں اب یہ کیا چیز تھی یہ تو پھر آگے چلتے ہیں عامل اور وہ عامل کہتے ہیں کہ فاتحہ کو ایسے ایسے پڑھا جائے تو اس طرح ہو جاتا ہے پھر ایک صورت آ جاتی ہے یہ چیز کیا ہے اصل میں یہ اسی سے مشاطر چیز ہے اس لیے اس کا ذکر کیا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کلام جو ہے نا اس کلام کی کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے اور صورت جو کلام کی ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے جب سامنے آ جاتی ہے تو بندے کو یقین آ جاتا ہے کہ واقعی یہ کلام اللہ جی کا واقعی یہ کلام جو ہے اس میں اثر ہے اس میں طاقت ہے ایسی چیزیں پیش آتی ہیں اب اس شخص کو جس اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھا ہوا ہو اس کے اور عام آدمی کے اطمینان میں بڑا فرق ہے ابراہیم علیہ صلاح نے پرندوں کو بلایا وہ آ گئے اللہ کی ہوئی اور انہوں نے ہم سے کہا یہ کہ اللہ میں اپنے قلب کا دل کا مزید اطمینان چاہتا ہوں یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ مزید اطمینان قلب کے لیے کبھی کبھی موت کے مراحل میں مومن کو دکھاتے ہیں حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ تھے اور عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ بہت بہت بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یہ وہ ان لوگوں میں جن کے متعلق آیا اللہ اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچائی گئی خدا کی راہ میں کسی کو ستایا جائے تکلیف پہنچائی جائے اس کا خدا نے خود ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اردو فی سدی اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں میری راہ میں ستایا گیا تو جو خدا کی راہ میں ستایا جائے بہت بڑا درجہ ہوتا ہے اس کا اس لیے صحابہ کرام رام رضی اللہ عنہ اس بات کو پوچھتے تھے کہ اللہ کی راہ میں تنگ کیا گیا ہے یعنی ستایا گیا ہے یعنی عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ ستائے گئے پھر عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ محاذر ہیں پھر بدری ہیں پھر ادیبیہ میں شامل ہیں عہد میں شامل ہیں سندس میں شامل ہیں ہر ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں بدر میں بھی ہر جگہ کی شمولیت ملتی ہے حتیٰ رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے انہیں منتخب یہ جی عبد الرحمان ابن حوف رضی اللہ عنہ نے ان کی وفات جب ہونے لگی تو ان پر ستہ کاری ہو گیا جیسے ان کی جان نکل گئی تو ان کے گھر والے رونے لگے تھوڑی دیر کے بعد انہیں ہوش آیا تو انہوں نے سانس لیا اور ان کا میں بھی زندہ ہوں بس روز تو کسی نے پوچھا کیا ہو گیا تھا تو کہنے لگے بس جو کچھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ میں دیکھ کے آ گیا ہوں یہ حق ہے سب کچھ تو چاہیے تو لوگوں نے پوچھا کیسے تو کہنے لگے بس میرا سانس رکا اور میں اس دنیا میں چلا گیا جہاں اللہ کے فرشتے تھے تو میں نے کچھ فرشتوں کو دیکھا ذرا برابر ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی بالکل نرمی کے قائل نہیں تھے انہوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا جہنم کے لیے آئے اور دوسرے فرشتے آ گیا ان کے جنت کے لیے آئے تو میں اس کشم میں دیکھتا رہا حتیٰ کہ ان فرشتوں نے اس سے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے یہ یہ چیزیں ہیں یہ دیکھیں ہیں تم چھوڑ دو تم کدھر سے آ گئے ہو تو فرشتے ہٹ گئے اور مجھے وہ جنت کی طرف لے جا رہے تھے پھر میں تمہاری دنیا میں دعا رہا تھوڑی دیر کے لیے ان کی یہ کیفیت تھی انہوں نے اطلاع دی پھر عبد الرحمان رضی اللہ ان سے انتقال ہو گیا تو یہ جو کیفیت حاصل ہوتی ہے رویت سے خدا اعلیٰ کبھی کبھی کرتا ہے کہ کسی کی بہت ہلکی سی صورت عام طور پہ لوگوں کو جو نظر آتی ہے جب آدمی سچا ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ نیک ہو سچا ہو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں سچا کافی بھی ہو سکتا ہے کافی رہے تو سچا ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ نیک نہ ہو شراب پیتا ہو جوا کھیلتا ہو لوگوں کو مارتا ہو لیکن سچا ہو جو لوگ سچے ہوتے ہیں ان کے خواب سچے ہو جاتے ہیں اور خاص طور پہ آخری زمانے کے متعلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حدیثاً جو آدمی جتنا سچا ہوگا اس ایسے سچی خواب دکھائی کیا ہے وجہ کیا آخری زمانہ جو فتنوں کا آئے گا نا تو رہنمائی کے لیے ساری دنیا مشکوک ہو جائے گی ادھر جائیں گے دیوبندی ہے بریلوی ہے شیعہ ہے حدیث ہے قادیانی ہے پرویزی ہے گاندھی ہے کون ہے کون نہیں ہے کدھر جائے آدمی آخر پیچھے پیچھے کے چلے کیا کریں اور پھر مل گیا چلو جی یہ دیوبندی بندی حضرات کا حلقہ ہے اس میں حضرت بڑے اچھے کے لیے دس آدمی ملے ہوئے ہیں جنسیوں کا بندہ یار اس کے ساتھ نہ جانے ایک اور مل جائے گا کیا ہو تمہیں نہیں پتا یہ شیعہ شیعہ سے پیسے آتے ہیں گھر سارے اب آدمی پھر پریشان ہو جاتا ہے بچے کہاں سے آدمی اور دوسری مصیبت یہ آ گئی ہے کہ دیکھو حدیث کی کتابوں میں ابواب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آتا ہے نا مثلا یہ محدثین کی اپنی اپنی طرز ہے شروع کرتے ہیں بعض محدثین امام بخاری اللہ علیہ وغیرہ ایمان کو پہلے رکھ لیا دین کو رکھ لیا پھر تہارت کو رکھ لیا نماز روزہ وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں بعض محدثین ہیں وہ شروع ہی تہارت سے کرتے ہیں اداؤد رحمۃ اللہ وغیرہ علمزی رحمۃ اللہ علیہ تہارت ہے یہ نماز ہے رضا ہے پھر آگے چلتے ہیں تو مسلمان یہ کرتے ہیں ہمارے زمانے میں کہ عملی زندگی میں رہنمائی کے لیے وہ ایسے افواب دیکھتے ہیں جو ابواب مسلمانوں کے عروج کے دور کے تھے کیا کرنا چاہیے کرنا یہ چاہیے کہ کہتا ہے دیکھو کافروں پر جزیہ کیسے لگایا گیا تھا ٹیکس کیسے لگا تھا عمر رضی اللہ نے کیسے لگایا سبحان اللہ بات تو ٹھیک ہے کہ عمر رضی اللہ نے کیسے ٹیکس لگایا تھا مگر عمر رضی اللہ کے پیچھے تو وکر رضی اللہ کا سارا دور تھا پوری مملکت تھی بائیس تیئیس لاکھ مربع میل علاقے کے مالک سے لگا سکتے تھے اور ایمان کی کیفیت الگ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو زیارت ہوئی تھی وہ چیز الگ یہ ساری چیزیں جمع ہوئی تھی اب کوئی آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں اسی چیز کو نافذ کرنا چاہتا ہوں بھائی سوچو تو صحیح زمانہ کون سا ہے کیا کر رہے ہو تمہارے پیچھے کیا ہے اگلے دن تمہاری حکومت اتار کی چلتا بنے بنتا کریں گے صبح ہے تو شام نہیں ہے شام ہے تو صبح نہیں مسلمان اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ آخری دور کے لیے رہنمائی حاصل کرنی ہے تو ان عزیز کو پڑھنا چاہیے جو کتاب الفطر میں آئیں رسول اللہ صلی اللہ نے بتایا تھا کہ جب کتنے امت پہ آ جائیں گے تو پھر کیا کرنا ہے جب کتنے آ جائیں گے مصیبتیں آ جائیں گی آدمی ڈوبنے سے نہیں ملے گا پھر کیا کرنا ہے پھر ان عزیز کو پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے اس دور کے احکامات کیا ہیں ہم چلے جاتے ہیں عروج پہ کہ وہاں سے رہنمائی حاصل کریں تو عروج کی بجائے زوال کی آدمی پڑھ لینی چاہیے صلی اللہ صلی اللہ علیہ جو آدمی جتنا سچا ہوگا اس کے خواب اتنے ہی سچے وہ کافی بھی کیوں نہ کافر بھی ہے اگر سچ بولتا ہے نا اس کے خواب سچے ہوں گے یہ خدا کی طرف سے رہنمائی ہو جاتی ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت کے چالیسواں انتخاب ہے یا تیئیسواں انتخاب ہے مختلف روایات میں مختلف چیزیں پر بیان کی گئی ہے کہ سو میں سے کتنے فیصد سچے خواب نبوت کا حصہ ہوتے ہیں اس سے رہنمائی ملتی ہے خواب سے اوپر چلے جائیں اس سے اوپر کے درجے پر پہنچ کے الہام سے رہنمائی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے سو پہ اٹھتا ہے قوم کا یہ خیال آ جاتا ہے سوچ آ جاتی ہے پھر تجربہ جب ہوتا ہے نا کئی مرتبہ تو پھر احساس ہوتا ہے کہ وہ یہ جو سوچ آتی ہے یہ خدا کی طرف سے ہی ہوتی ہے کئی مرتبہ تجربے کے بعد پھر احساس ہوتا ہے اس سے بھی اس کے علاوہ ایک تش بھی ہو جاتی ہے پھر اس سے بھی آگے چلے جائیں تو وہ فراست کی کیفیت ہے فراست جس کو کہتے ہیں فراست کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اچھی طرح غور اور غور کرے اسباب اور آثار پہ اور ان اسباب اور آثار کو جمع کر کے وہ ایک نتیجے پر پہنچا قرآن نے کہا ان نتیجہ اللہ نے فرمایا اس کائنات میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو آثار پر غور کر کے نتیجے تک پہنچتے ہیں اربوں میں مستقل ایک علم تھا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے پوچھا عرض کیا اس کا سبب تو آپ نے فرمایا دیکھو میں باہر بیٹھا ہوا تھا تو زید رضی اللہ عنہ گزرے ریت پہ سے تھوڑی دیر کے بعد اسامہ گزرے اور پھر اس کے بعد وہ فلاں قانون جو ہے نا جو فراست کرنا کرتا ہے وہ آیا اور غور سے دیکھتا رہا پاؤں اور کہنے لگا یہ تو باپ اور بیٹے کے پاؤں معلوم ہوتے ہیں تو رضی اللہ صلی اللہ علیہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ دیکھو اس کی فراست عجیب ہے کہ اس کا باپ اور بیٹے کے پاؤں معلوم ہوتے ہیں یہ تو مادہ ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کے وہ آثار کا اندازہ لگا دیتے ہیں بچن کسی آدمی کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ آدمی شریف نہیں ہے کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ سوچ لیتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ آدمی بہت شریف ہے بہت ہی سادہ ہے اسے بھی دنیا کی ہوا لگی نہیں پتہ نہیں چلا کہ مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر جو چیز آتی ہے اگرچہ اسلامی سے نہیں ہے وہ ہے ولایت نہ اسی لائن سے وہ ہے ولایت اور ولایت سے الگ ایک چیز آتی ہے اور وہ ہے نبوت تو یہ درجات ہیں مینان کے آدمی کو ایسے حاصل ہوتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں جو تمہیں سمجھانے جلا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو تمہیں اس سے اطمینان ہوگا شریعت پر عمل کرنے پہ اور شاہ صاحب رحمت اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کی اس زمانے میں بڑی ضرورت ہے یہ تجدید جو اللہ نے تدیم کی کروائی نا بارہویں صدی کے بعد اب جو ذہن بنا ہے میڈیا نے سائنس کی ترقی نے جو ذہن بنایا لوگوں کا وہ ہر شرعی مسئلے پہ بچے بھی پوچھتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے اس کے بیچ کی بیک گراؤنڈ میں کیا ہے اس میں کیا حکمت ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا کہ اس کے ذریعے بات کر سکیں پھر فرماتے ہیں کہ جو ذرائع ظاہر ہوتے ہیں دل کا اطمینان قائم کرنے کے لیے اس اضطراب کو دور کرنے کے لیے شاہ علیہ کرواتے ہیں کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ دلائل جمع ہو جاتے ہیں اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کی رائیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس ذریعے سے دل کا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے دلائل بہت زیادہ ہو جاتی ہیں جیسے ایک آدمی محکمہ موسمیات والے کہہ دیتے ہیں کہ کل بارش ہوگی اب آپ اس سے آپ نے دیکھا بادل لائے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو گئی پھر سردی محسوس ہونی ٹھنڈک محسوس ہونی شروع ہو گئی تو ابھی بارش نہیں ہوئی لیکن ذرائع ایک ایک ایک کے کے بعد بعد ایک جمع ہوتے چلے گئے نا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہاں اب بارش ہونے والی ہے یہ اس کا بندوبست کر دینا چاہیے چھتری لے لینی چاہیے یہ ہے اور شاہ صاحب رحمت اللہ کے بات کبھی کبھی علم کی کثرت ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے خبر میں پیدا شدہ اختراف دور ہو جاتا ہے علم کی کثرت کیسے ہو جاتی ہے خبر آئی کہ فلان جگہ خبر ہے کہ فلان کا بیٹا پیدا ہوا ہے اب ان کی کثرت کیسے ہو گئی اس خبر کے بعد اس نے فون رکھ دیا دوسرا فون آ گیا تھوڑی دیر میں کیسے ایس آ گیا گھر پہنچے وہاں سے خبر مل گئی راستے میں ایک دوست مل گیا اس کے میں ہاسپٹل سے آ رہا ہوں آپ کے لیے پانچ دس جگہ سے ایک ہی چیز کی اطلاع سے مل رہی ہے اس کے دل تو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ کام ہو گیا ہے کچھ اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں کسی بھی چیز لکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے پاس ان کے ذریعے اطمینان حاصل ہو جائے کہ اللہ کا دین واقعی ایسا دین ہے جو حکمت کی بنیاد سے ہے اور خدا کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے اور ملنا اور انہی دلائل میں سے تم کہتے ہو کتاب تم لکھ رہا ہوں اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ صاحب السانی عزت کہ جب کوئی شخص احسان کا طلبگار ہوتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے خدا کی عبادتوں پر وہ ہوا کیا اور اس وجہ مشہور کا اور اسے پتا ہوتا ہے علم ہوتا ہے کہ میں یہ عبادت کیوں کر رہا ہوں وہ یوکی جو نقص ہوں بال محافظہ کے اللہ اور اور عبادتوں کی روحوں کو پہچانتا ہے اور عبادت کے انوار تک پہنچ جاتا ہے تو نفا ہوں ہوا تو پھر اس آدمی کو تھوڑا کام جو ہوتا ہے تھوڑا عمل اس کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچا دیتا ہے بکانا افراد اور وہ آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ اندھیرے میں ایک رسونتی اونٹنی کی طرح کامت کو نیا بلحاظ المانا اور اسی وجہ سے امام کی اثرات آبادی اور اسی وجہ سے امام بخاری رحمت امام غزالی رحمت اللہ نے کی کتابوں میں عبادتوں کے رموز بیان کرنے کا بڑا اہتمام کیا اب ایک اور جواب شاہ صاحب رحمت اللہ کی شاہ صاحب اللہ کہتے ہیں تم اعتراض کرتے ہو کہ میں شریعت کے حکمتوں پہ بحث کیوں کر رہا ہوں کیوں لکھ رہا ہوں تو دیکھو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی احسان کا تعلق خدا کی اطاعت میں اضافہ کرتا ہے اور اس سے پتا ہوتا ہے کہ وہ شریعت لیے کیوں عمل کر رہا ہے اور تو پھر وہ کیا کرتا ہے اپنے آپ کو جب پابند بناتا ہے عبادتوں کی ارواح کا ان کے انوار کا تو تھوڑا عمل بھی اسے سے زیادہ فائدہ دے دیتا ہے تشریح اس عبادت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس شخص کی حالت پر غور کرو جس شخص کو یہ علم ہو گیا کہ جب عبادت کی جائے تو اللہ کے کچھ میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اس احسان کی کیفیت کو سمجھتا ہے یہ احسان ہے کیا حدیث میں دو طرح کے الفاظ آئے ہیں ایک تو احسان کا لفظ آیا ہے اور ایک زہد کا لفظ آیا ہے جو جو پہلا لفظ ہے احسان کا یہ تو آیا ہے حدیث جبریل نے یہ جبریل امین آئے بڑی طویل حدیث ہے خلاصہ اس کا یہ ایک لڑکا آیا بالکل سفید کپڑے تھے تھے اور سیاہ بات اس کے اور آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اتنے ادب احترام کہ ہو گئے اور پھر بے اتنی کہ اس نے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے پہ رکھ دیے اور اتنا قریب ہو کے پوچھا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے پھر دوسرا سوال کیا اسلام کس چیز کا نام ہے تیسری بات اس نے کہی کہ احسان کس چیز کا نام ہے چوتھی بات کہی کہ قیامت کا آنے والی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان یہ ہے اسلام کیا اور احسان کا فرمایا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو اور ایسے نہیں ہوتا اگرچہ لیکن وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا پھر قیامت کب آئے گی تو اللہ اللہ میرا اس برابر ہے کس پتا نہیں البتہ قیامت سے پہلے یہ یہ چیزیں پیش آئیں جب چلے گئے تو آپ نے بتایا جانتے ہو یہ کون تھا اور پھر یہ جگریف تھے ایک لیے آئے تھے تاکہ تمہارا تمہیں تمہارا ایمان سکھا یہ جو ایمان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ تین درجے ہیں ایک ہے اسلام ایک ہے احسان ایک ہے ایمان اسلام اور احسان تین چیزوں کو جمع کر کے ایمان بنتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیا تھا جو اس لیے تشریف لائے کہ تک تمہیں تمہارا ایمان سکھا اور وہ چلے گئے اور یہ واقعہ ہے نو ہجری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے بالکل پہلے کا ایک ڈیڑھ برس پہلے کا مکہ پتہ ہو گیا تھا کوئی ایسی بات رہی نہیں تھی تو اس نے ایمان کے تین حصے تھے ایک ایمان ایک اسلام یعنی صحیح عقیدہ صحیح عمل اور عمل کے بعد کسی چیز احسان ہے ایک جگہ کی حق دوسری جتنی احادیث ہیں وہاں پر زہد کا لگتا ہے زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ساری کچھ دنیا ہو جائے زوز کا مطلب یہ ہے کہ انسان تاریخ ڈوبے دنیا ہو زہر یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر دے اچھا کھانا ہے پینا ہے لباس ہے گھر ہے گاڑی ہے بہت سی چیزیں ہیں زہد اس چیز کا نام ہے کہ انسان اس کی محبت سے ماورا ہو جائے اس کی قیمت گھر نہ ہو اس کی قیمت گاڑی نہ ہو اس کی قیمت سکے اور سکے نہ ہوں کہ اس نے اسلام کی کوئی اسلام کا کوئی حکم بدلنا ہے فتوا دینا ہے نے آگے اجلاس دیا گیا فتوا ایسے نہیں ایسے جتنے کو اس طرح چل جائے یہ قیمت نہ پڑے اس کی احسان کی کیفیت کا نام اصل میں اخلاص ہے اور اسی کو حدیث میں زہد کہا گیا ہے اب یہ زہد اور احسان کے جو الفاظ حدیث سے جہاں بھی آئے نا زمانے کے ساتھ ہی بدلتے بدلتے تصور ہو گئے صوفی محسن یہ سب ایک ہی چیز اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گئی یہ سلوک کہاں سے آ گیا تصوف کہاں سے آ گیا یہ کتاب ہے ساری ارے یہ کچھ بھی نہیں ہے کہ وہی احسان اور بہت کا نام ہے جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا بہت کا آخری زمانے میں آتی ہے تصبو کی بات ہو گئی سوفیوں کی بات ہوگی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علاج ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچوں کو کھانسی نزلہ بخار ایسی چیزیں ہو جائیں تو تم اودے ہندی استعمال کیا کرو اودے ہندی کا مطلب ہندوستان کی لکڑی لکڑیاں یہاں کی جاتی تھی ان سے علاج کرتے تھے اب اس پورے ہندی کو تلاش کرو تو انگلش میں کوئی دوائی نکل گی اب کوئی آدمی کہ جی، یہ جو دوائی ہے نا جی، یہ نہیں استعمال کرتی ادے ہندی لاؤ ہو تو وہی اونے ہندی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس دوائی کی تبدیلی میں اب اس کی شیپ یہ بن گئی تو اب ادے ہندی پہ اشتہار کرنا یہ سوائے کے حال رکھتے اور کیا کہا جائے گا کہ بھائی یہی وہ چیز ہے صرف شکر تمہیں بدلی نہیں آتی ہے باقی چیز وہی ہے بالکل اسی طرح یہ تندگر جس چیز کا نام ہے یہ وہی زہر اور احسان ہے جو حدیث میں آیا شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی احسان کا طلبار ہو احسان کا مطلب کیا ہوا اصلاح کہ آدمی کا دل کسی طرح اتنا صاف ہو جائے اتنا پاک ہو جائے کہ اس آدمی کو اللہ کے ساتھ تعلق کی وہ دولت مل جائے کہ کوئی چیز اس اطمینان کو ظاہر نہ کر سکے صبح سے شام تک سارے کام اللہ جی کے لیے کرے گناہ کا کوئی درجہ ایسا نہ رہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اپنے رات سے لغزش میں آ جائے اور خدا کی نافرمانی کرے یہی احسان ہے یہی سلوک ہے یہی تصوف ہے اسی کے لیے ذکر کرتے ہیں اسی کے لیے مراقبات کرتے ہیں اور اس کے لیے کرتے ہیں اور جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ آدمی کو گناہ سے اللہ کی یاد روکنے لگے اور یہ یقین حاصل ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے یہ حرکت نہیں کرنی اس کی وجہ سے جب گناہ سے بچنے لگے تو بس پھر کسی اسی کیفیت کو بتانا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے کوئی کسی کوئی کوئی ہوتا ہے چیزیں ہوتی تو یہاں پر کہ وہ آدمی جو احسان کی کیفیت کا طلبگار ہوتا ہے مجاہدہ کرتا ہے ریاضت کرتا ہے یہ آج کے جو سارے اللہ رحمت اللہ کا حوالہ دیتے ہیں نا کوئی فرقہ لے لو اب کتنے موجودہ رکھتے ہیں اس امت میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی حیثیت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام ہو گئی جو ہندی بھی نہیں مانتے ہیں عیسائی بھی مسلمان بھی دنیا کا ہر مذہب و ملت ان پہ مستفق اگر شاہ صاحب رحمت اللہ کے سب مستفق ہیں جو بندی عذاب میں چلے جاؤ وہ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں جس بریکی عذاب میں چلے جاؤ وہ حضرت کی نظر و نیاز دلاتے ہیں قادیانیوں میں چلے جاؤ وہی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا مانتے ہیں اور ہاں تو کہ جعفریہ میں جو جو معتدل حضرات ہیں وہ دستہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قائل تھے یہ سب چیزیں ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کیا ہے زندگی میں وہ سب سامنے ہے تاریخ میں محفوظ رکھا ہے جتنے اہل حدیث حضرات ہیں یہ سب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا امام مانتے ہیں اور اب جو تصور کے ناقدین ہیں اس لیے مریدی کو ان چیزوں کو گمراہی کہتے ہیں اور شاہ صاحب رحمت اللہ کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جس غلطی کو تم مانتے ہو شاہد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو مریدی کرتے وہ خود خلیفہ تھے اپنے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر قطب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور وہ بیٹے تھے خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ خود مشاہد تھے نقش بندیا میں بڑا مقام تھا ان کا یہ سارا اور پھر شاہد اللہ رحمۃ اللہ کے بیٹے شاہد الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہوئے شاہد الدین صاحب رحمۃ اللہ اعزاز سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہوئے پھر سید صاحب کے حاضر صاحب اللہ صاحب معاذ مکی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں ان کے خلیفہ ہوئے ان کے درمیان شاہ نصیر الدین صاحب بیٹی رحمۃ اللہ کا واسطہ ہے پھر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کے آگے معاشی رحمت گنگوئی قاسم نانوی شیخ علی خانوی جی، کے سارے ایک دیتے ہیں تو پوری امت سے یہ سب کا چڑا رہا میں اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ تصوف اور یہ چیزیں بدعات ہیں تو اس سے پہلے یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ ان میں سے کسی پر بھی یہ یہ مجدد تھے اپنی اپنی صدی کے تو یہ کون سی تجدید اور خدمت کرتے رہتی ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں کہ جب عبادت میں خالق محنت کرتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ شریعت ہے اس کی پابند بناتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے محافظت اعلیٰ زیادہ اروا آہستہ آہستہ آرام آرام سے اسے شریعت کی روح تک رسائی ہو جاتی انوار آتے اخلاق سے پڑ جاتا ہے پھر سے سچے خواب آتے ہیں پھر اسے نور محسوس ہوتا ہے پھر خدا کی مدد سے محسوس ہوتی ہے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کی کیفیت بدلتی ہے آہستہ آہستہ تو سمجھ جاتا ہے کہ میں کہاں پڑا ہوا تھا کس گہرے کھڑے میں کنویں میں اور کہاں سے میں نکل کے آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے کی طرف چل رہا ہوں یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ علیہ کرواتے ہیں اسے یہ سمجھا دیتی ہیں کہ نفع پلی لوہا تھوڑے عمل پر بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے تھوڑے عمل سے زیادہ کیسے فائدہ ہوتا ہے دیکھو شریعت کی نظر میں پیدا ہوتا ہے اور عمل میں جو جان پڑتی ہے اس سے نہیں کہ زیادہ کر دے عمل میں جان پڑتی ہے اس وقت جب آدمی اخلاق کے ساتھ سے کرے مثلاً ایک آدمی نے ایک ہزار نفل پڑے اور اس نے سوچا کہ میرے گھر والے مجھے نفل پڑتے ہوئے جب دیکھیں گے تو مجھے بڑا بزرگ جان گے اور مجھے سمجھ آ جائے گی کہ میں کتنی عبادت کرتا ہوں ایک آدمی نے اس کے مقابلے میں کمرے میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا مسجد میں کمرے میں کسی کا دو نسل اللہ کے لیے لیا کوئی فکر نہیں تذکرہ نہیں کوئی بات نہیں کسی کو پتا نہیں تو نسل اللہ کے لیے پڑے ہیں وہ ایسے ہزار چھوڑ ایک لاکھ نقل سے زیادہ وزن رکھتے ہیں کیونکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب بندہ اپنی نیت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شامل کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے نہ اپنی حیثیت یعنی کی شرکا تم لوگ جو میرے ساتھ کسی اور کے لیے عبادت کر رہے ہو تمہاری سوچ کے شرک سے میں بے نیاز ہوں تمہاری نیت میں جو شرک پیدا ہو گیا نا میں اس سے بے نیاز ہوں اور بندہ عمل سے فارغ ہوتا ہے اور اللہ کہتا ہے اس کے عمل کو اس کے منہ پہ دے مارو اور اسے کہو اس سے جا کر اجر وصول کر لے جس کے لیے تم نے عبادت کی اس سے وصول کر لے جس سے عبادت کی اس مثال آپ سے بچے ہوتے ہیں نا تین بیٹے ہیں فرض کرو آدمی کے بیٹے کو لا کے دیتا ہے کہ بیٹے ایک قدم آپ کے لیے لے کے آیا ہوں سفر سے بچہ بڑا خوش ہوتا ہے اب جو وہ ایسا ہی قلم نکال کے دوسرے بچے کو دیتا ہے نا تو اس بچے کی خوشی میں کمی ہو جاتی ہے کہ کیا فائدہ ہے سر بھائی کے پاس بھی آ گیا پھر وہی قلم نکال کے تیسرے بچے کو اور کم ہو جاتی ہے وہ چاہتا ہے ایسی چیز باپ میرے لیے لاتا جو صرف میری ہوتی میں فخر کر سکتا کہ دیکھو یہی چیز ہے باپ کو بھی اتنی محبت ہے جتنی بھی زندگی کے چھوٹی سی مثال ہے قیامت میں اللہ کا اعلیٰ لوگوں کو عمل دکھائے گا حدیث جگہ پر آیا اور اللہ کہے گا کہ لوگوں یہ دیکھو میرے بندے نے یہ عمل صرف میرے لیے کیا اللہ کے اللہ بے نیاز ایسے وہ فخر کرے اس سے خوشی ہو اس کی رات بہت آ ہے مگر وہ پسند کرتا ہے کہ عمل صرف اس کے لیے کیا جائے اب جب دو نمبر اس کے لیے صرف پڑھے گئے نا تو پسند کرتا ہے کہ جن کو میرے بندے نے صرف میرے لیے پڑھے جس نے ایک لاکھ نفل پڑھایا اور دس ہزار خدا کے ذہنی طور پر ٹھہرا دیے خدا کو کیا پوچھے خدا لے جاؤ جگنی سے لے لے اللہ اس کی طرف سے دلا رہے وہ فرماتے ہیں اس کا عمل تھوڑا ہوتا ہے نفع اس کو زیادہ پہنچتا ہے عمل تھوڑا ہوتا ہے نفع زیادہ پہنچ گیا شاہ فخر الدین صاحب بینک رہنا رہے حج پہ جا رہے تھے اب یہ کوئی اور آدمی کہے نا اس کو تو فتوا لگ جائے مگر یہ ہمارے جو فکہ تھے شامی میں اللہ الفائق وغیرہ میں یہ لکھا ہوا ہے وہ منع کرتے تھے آج سے دو سو تین سو سال پہلے زیادہ آج کے جملے کرنے اور وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں مسلمانوں کی بادشاہیاں نہیں رہی اور ہمارے زمانے میں مسلمانوں کے مالی حالات بڑے کمزور ہو گئے ہیں تو ہمارے زمانے میں نفل حج کرنے سے بہتر ہے کہ ایک بچے کو وہ تعلیم دلا دے طالب علم کی مدد کرے یہ سب نے لکھا ہے آج سے دو سو سال پہلے تو کہتے ہی بار بار عمرے کرنا اور حج کرنا اس سے پیسہ خرچ کرنے کی بجائے اس سے پیسہ خرچ کرو امام غزاری رحمت اللہ نے لکھا ہے غزاری رحمت اللہ کہتے ہیں ایک بزرگ کا ان کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا حضرت میں حج پہ جا رہا ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ نقل ہے جی کیوں پہ جا رہے ہو کل ثواب حاصل کریں فرمایا میں اگر تمہیں ایک ایسی چیز کی خبر دوں کہ تمہیں یقینی طور پر ثواب زیادہ ملے گی اور سفر بھی نہ کرنا پڑے اور اپنے شہر میں ہی رہو اور جو مشقت اور تکلیف برداشت کرنی ہے یہ کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور تمہیں ثواب کی چوکھا ملے گا اپنے گھر پر ہی رہ کے وہ کام کر نہیں کرتے اس سے کہا حضرت سبحان اللہ ایسا کون کا کام ہے تو جگہ ایک بیوہ ہے اس یہ تین بچے ہیں کرائے کے گھر پہ وہ لوگ رہتے ہیں یہ پیسوں سے زمین ایک پلاٹ لے دو لوگوں کا سر چھپانے کی کوئی جگہ ہو جائے گی کوئی اور کچھ جگہ ملے گا تو انہیں سر ڈال دے گا وہ بندہ سوچ میں پڑے گا انہوں نے کہا یقین مانو تمہیں سے اللہ زیادہ فائدہ دے گا زیادہ تمہیں ثواب ملے گا کہ حج کرو گے تو حج ثواب ختم ہو جائے گا ساتھ تمہاری حج جتنا ہی ثواب ہے یہ کام کرو گے تو زمین کے ٹکڑے پہ خاندان کو آباد کرنے میں صدقہ چار کیا ہے قبر میں بھی پہنچے تو ثواب ملتا رہے گا چپ رہے دونوں شیخ بھی اور مریض بھی تھوڑی دیر کے بعد نے پوچھا انہوں نے کہا کی جی، نہیں کیا آتا ہے جی میں تو یہ آتا ہے کہ حج کر لیں تو فرمایا اس کا یہ ہوا کہ ثواب کے لیے نہیں کرنا یہ تو حاجی بننے کے لیے حج کرنا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ سر ہر سال حج سے کچھ سیکھ لے جا رہے ہیں یہ بات تو میں ان کا تذکرہ تھا تو ہوتا یہ ہے کہ انسان عمل کس لیے کرتا ہے اور اس نے اس میں سے نفع کیا حاصل ہوتا ہے شاہ فخر الدین صاحب بے رحمۃ اللہ علیہ حج پہ جا رہے تھے بمبئی سے جہاز روانہ ہوتے تھے اور شاہ الدین دیوی چشتی نظامی سلسلے کے رحمتہ اللہ علیہ بس آخری بڑے مشاہد ہوتے تھے ان کے بعد پھر ان کے خلفا تو بہت سے تھے لیکن یہ کون سا شریف والے یہ گدی چلی تھی ان سے یہ کون سا والے جاتے اللہ سے دلی گئے تو آئے تھے تو وہاں سے پھر سونسا اور تیار اور پگوڑا یہ سارا سلسلہ وہاں جا ملتا ہے تو شاہ فخر الدین دیوی رحمت اللہ علیہ بیٹھے جب اس پہ تو تانگا چڑھا ایک عورت آئی اور رونے لگی شاہ صاحب رحمت اللہ کو مایا سی روکی اسے گاجر بیٹیاں ہیں زیادہ اور یہ جو لڑائیاں ہوئی میرا شور مارا گیا اسلام جگہ کے لڑکی اس پر جانتے ہیں شادی کرنی ہے بیٹی کی جی، پیسے نہیں بشر فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ نے پیسے جیب سے نکالے سارے اس کے ہاتھ پہ رکھے اور فرمایا تانگا واپس کے چلو حج اتنے مرید لوگ جمع سارے رخصتی حج کی ہو رہی تھی حج اس زمانے میں کون سا آسان تھا سے ڈیڑھ دو سو سال پہلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مریضوں کو دیکھا جب پریشانی میں تو فرمانے لگے کہ حج سے دیکھ کر کام کیا ہے حج کا اس کا کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن ایک لڑکی کی اگر شادی نہ ہو تو محلے اور معاشرے میں جو فرق پڑے گا وہ زیادہ کتنا ہوگا اس لیے دے یہ سین تھا جو انہوں نے سمجھ لیا تھا اس سے عمل کرتے تھے شاہ صاحب رحمت اللہ یہی کہتے ہیں کہ جب آدمی کا مزاج ٹھیک ہو جاتا ہے صحیح معنی میں اللہ کی مزاج کو تلاش کرتا ہے تو تھوڑے عمل پر بھی زیادہ نفع ملتا ہے ایک اور اسی طرح جب تم میری کتاب کو پڑھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ شریعت نے کس مسئلے میں کیا حکم دیا ہے کیوں ہمارے دل سے اطمینان ہو جائے گا جب اطمینان حاصل ہو جائے گا تمہیں جب صوفی کو صوفی خدا کی عبادت یاد کر کے کر کے اس مرحلے پر پہنچا ہے کہ اس کو شرح صدر حاصل ہو گیا ہے کہ یقیناً اسلام سچا مذہب ہے تو سے کوڑا پڑنا بھی زیادہ ہے کسی کے ساتھ یقین غالب ہوتا ہے تو جس آدمی کا خدا پر جتنا یقین اور بھروسہ غالب ہوتا ہے اس کو تھوڑی عبادت بھی بہت نفا دیتی ہے کیونکہ اللہ کو پتا ہے یہ میرے لیے کر رہا ہے اس کی نیت صاف ہو جاتی ہے ایک اور مثال سے سمجھ لو ایک کلو دودھ آپ منگواتے ہیں پانی ملا ہوا ہوتا ہے ایک آدمی آگے کہتا ہے جی میں تین پاؤ دودھ دیتا ہوں اور قیمت اس ہے ہے ہے تو آدمی کہتا تین پاؤ وہ کام کرتا جو دو کلو کام نہیں کرتا چائے میں اس میں سے آدھا پاؤ ڈالو تو بنتی ہے اور اس میں سے ایک شدان کی ڈال دو تو بن جاتی ہے تو جو خالص چیز ہے وہ زیادہ دے ہے خالص چیز اللہ کی طاقت ہے وہ کہتے ہیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں وہ حدیث کی ہے اس میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہمارے یہاں جواب بیان کرتے ہیں نا تو یہ اس طرح بیان کر رہے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے مجھے آپ سے کہا اپنی امت سے کہا ایسے نہیں ہے خالص ولید رضی اللہ عنہ نے کوئی جملہ ابن عوف رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا کہ خالد رضی اللہ عنہ حاضر ہیں اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابہ رضی اللہ عنہ سے ہیں جن سے بڑا تعلق بڑی محبت تھی خالد رضی اللہ عنہ بظاہر اپنی جگہ پہ لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے ستایا نہیں کیا اور ہجرت ان کی ہوئی ہے سات ہجری میں فتح مکہ کے ایک آٹھ سال پہلے تو عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کو بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خالد تم اور پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو سونا اتنا اتنا اچھا، سونے کا بنا ہوا اور یہ جو ہے نا ایک پاؤ جو خدا کی راہ میں دے دے تو تم تم ایک پاؤ تک بھی نہیں پہنچ سکتے کہاں بہت پہاڑ اتنا سونا ضرور سونا اور کام تو رحمان آدھا کلو پاؤ تیل ایک سے جو خدا کی راہ میں دے دیں فرمایا تم تک بھی نہیں پہنچ سکتے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جتنا ایمان الرحمان رضی اللہ کا خالص تھا جتنی تکالیف محنتیں مشقتیں انہوں نے برداشت کی تھی جس کی وجہ سے اللہ کی نظر میں ان کا جو رتبہ ہو گیا تھا خالد رضی اللہ تو تھوڑی ہو سکتا اور خالد رضی اللہ سے ان میں اتنا اخلاص تھا کہ ہاں، بعد میں آنے والی امت میں ہزاروں کے نوافل ملا جائیں کہ شاید خالد رضی اللہ کے ایک رقط کو نہ پہنچے کیونکہ ان میں صحابیت کا شرط تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تو یہ اخلاق کی وجہ سے فرق پڑتا ہے اللہ ہیں جب تم میری کتاب پڑھو گے اور تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ واقعی یہ دین سچا ہے تو پھر جب تم عبادت کرو گے نا تو تمہیں اللہ کا یقین ہوگا جب یقین ہوگا تو تمہارے عمل تھوڑے پہ بھی زیادہ نفع ہوگا اور پھر اسی طرح جو آدمی جان لیتا ہے کہ شریعت سچی ہے وہ اندھیرے کامک کو یہاں نہیں مارتا اندھیرے میں کو یہاں مارنے کا مطلب یہ ہے کہ رسوندی اونٹنی کی ایک قسم ہے جسے صحیح نظر نہیں آتا اونٹنیوں میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں پشوؤں کا بھی ہے اور مختلف لوگ ہیں قصہ بیان کرتا تھا قصہ پہ لمبا ہے وہ بیان نہیں کرنا وہ چار بھائی جا رہے تھے تو چاروں نے پیشن گوئیاں کی اور چاروں کی پیشن گوئیاں درست کی وہ جب پہنچے سے ملنے جا رہے تھے تو اس نے کہا کہ ان کی ایک اونٹنی اندھی نظر نہیں آتا تو جا کے جب بیٹھے تو ان بھائیوں نے بات چیت شروع کی ایک نے اپنی بات بیان کی اس اس نے نے بیان کی کہا تمہاری اونٹنیوں میں کوئی ایسی بھی ہے جو پانی ہو تو ان کا ہاں ہے بڑے حیران ہوئے تمہیں کیسے پتا چلا اس نے کہا یہ تمہارے گھر کے ساتھ ستھرا رہا ہے میں یہاں سے آ رہا تھا تو وہاں پر پاؤں تو چاروں لگے ہوئے تھے لیکن گھاس کھیت میں ایک طرف کی چڑی ہوئی تھی ایک طرف کی رہ گئی تھی تو میں نے سوچا یہ تو کوئی ایسی مٹی کر سکتی ہے ایک آنکھ سے نظر آتا ہو تو جہاں پہ نظر آتا رہا پھر رہی جہاں پہ نظر نہیں آتا تو چھوڑ دیا تو کہہ رہے ہیں فراست سے حیران ہوئے کہ اس کی عقل دیکھو کیسی ہے یہ فراست بچوں میں بھی ہوتی کبھی کبھی بچے بڑے ذہین بچے ہوتے ہیں نا کہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں بڑا حیران ہوتا ہے کہ بات کی خبر ہے یہ ہے چیز جو ہی تو اگر بچوں کو بھی دی جاتی ہے صاحب احمد اللہ کہتے ہیں تم اس اونٹنی کی طرح نہیں ہوگی جناب جو ایک آنکھ والی ہوتی ہے وہ لحاظ المان اور رتوندا کی ایک اور تاریخ بھی ہے رتوندا ایسی اونٹنی جس سے ایک وقت میں نظر آتا ہے رات کو اور دن کو نظر نہیں آتا تو شاہ صاحب الحمد اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہو جاؤ گے کہ چڑھ کے بعد ٹھیک ہے کر رہے ہیں اس لیے ایک مسلمان ہے اور کبھی کبھی کوئی کافی دیر سوال کرتا ہے تو چھپ ہو جاتا ہے آدمی کہتا ہے اس نے کہتے ہیں کیا ہوں انکار کرتا ہوں تو کافی ہوتا ہوں اور اس کی مانتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں تو بھی حاصل ہوتا ہوں کروں صاحب کہتے ہیں میری کتاب پڑھو گے تو ایسے نہیں ہوگا لہٰذا معنیٰ اور اسی معنی میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو تصوف پہ کتابیں لکھی ہیں اس میں انہوں نے عبادتوں کے و اطراف بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے امام غزالی رحمت اللہ کی کتابیں ہیں کمال تصوف پر جب وہ لکھتے ہیں نا لوگ پہ بڑی زبردست چیزیں لکھتی ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی کتابیں جو ہے نا کیمیائی سعادت ہے فارسی میں لکھتی کی اردو ترجمہ ہو گیا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے آیاب الدین کمال کی کتاب ہے بڑے آدمی کو پتا چلتا ہے کہ کیا کیا وہ نفس کے شور بیان کرتے ہیں کتنی لطیف چیزیں لیکن یاد رکھو شاہ امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتابیں اس میں احادیث بہت زیادہ ایسی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں کوئی سر کون نہیں ملتا ان احادیث کا ایسی جس سے سنا امام غزالی رحمت اللہ نے کیا تو ان کی کتابوں سے جب حدیثیں آئیں نا اس کا زیادہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ امام غزالی نے جو روایت نقل کی ہے اس کی اصل کیا ہے امام غزالی اللہ کتنے اتنے کے قول ہیں بی حدیث کے نام پہ نقل کرتے تھے یہ بڑی مصیبت ہے یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ صوفیہ میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو تصوف میں بھی ماہر تھے قابل اعتماد تھے اور پھر حدیث کی روایت میں بھی وہ ٹھیک ان پر غلبہ ہو جاتا ہے اس فضل کا یہ سمجھتے ہیں ہر آدمی سچی بولتا ہے جس سے جو آپ سبحان میں کیا کہنے آپ سچ بولتے ہیں یہ تصور ہی نہیں کرتے تو کوئی آدمی جھوٹ بھی بول سکتا ہے اس لیے کہ زندگی میں خود جو نہیں بول رہا ہوتا اتنے صاف ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کوئی مسلمان بھی سبحان اللہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے نہیں ہر کوئی سچ ہی کہتا ہے نتیجہ یہ کہ سچ جو چھوٹا بولتا ہے اس کیونکہ یہ اعتبار ہو جاتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں اور ہری پڑی ہیں ان کی کتابیں جھوٹی روایات سے امام کا قصور نہیں ہے جن لوگوں نے یہ کچھ کیا تھا ان کا قصور ہے اس کی امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتابیں واقعی حاصل پڑھے لیکن حدیث جہاں آتی ہے وہاں سوچ لے کہ حدیث ہے بھی یا نہیں یہ اس پہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہ اس معاملے میں تنقید کی ہے یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مسجد نقوی میں ستر سے زیادہ آدمی میں نے ایسے دیکھے جو اپنے ہاتھ اٹھا دیتے تھے بارش کے لیے اور آسمان برتنا شروع ہو جاتا تھا اللہ کے یہاں اتنی دعا کی قبولیت کا مقام انہیں حاصل تھا لیکن فرماتے تھے میں نے ان سے ایک حدیث دی میں نے کوئی روایت نہیں دی وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ بیچارے حدیث میں کچے تھے جو جس نے آپ لوگ سناس کیا کہ حدیث ہوں گے بالکل ٹھیک ہے مسلمان بھی کبھی جھوٹ بول سکتا ہے سلمان اللہ یہ حدیث ہی ہے ٹھیک ہے وہ بھی لکھ لو اس کو ایسے وجہ سے ایک بزرگ سے ہم نے دیکھا خود اور اللہ تعالیٰ نے بڑا دن دیا تھا سب کچھ تھا ایک آدمی آیا اور رونے لگا حضرت کیا ہو گیا انہوں نے گولی چلائی اور میں ایم آر ڈی کی جو تحریر کری تھی نا دیواسٹ کے خلاف اس نے گولی چلائی اور آپ یقین مانے اس گولی میں اسلام میں لگی اور یہاں سے وہ گولی سلپ ہو گئی دوسری طرف کی چل گئی اور تھوڑا سکون رہنے لگا اب دوا کے لیے کچھ پیسے نہیں ہیں کچھ نہیں اور جو اس نے مارا ہے مجھے پیچھے سے بٹ آ کے رائے رائفل کا تو میری اس گردن پہ اسی کا نشان لگا حضرت یہ دیکھ لیں یہاں پر نشان پڑا ہوا ہے منہ جو چہرہ پہرا تو گردن تو ہم تو دیکھ لیے کہ کون سا نشان پڑنا تھا وہ تو چاپ کو لے کے غائب ہو گیا تو اس کے بعد حضرت سے فرما کرے کہنے کے دیکھو اس کو کرامت کی کوئی بخش کیا بیچارہ بہت ہی مسلم بیچارہ بہت ہی ایسا ہے اب کون حضرت کرتا ہے کہ حضرت ایسے شام کو والے جوتے پڑے پھر پھرتے ہیں بے شمار لیکن کیا یا تو انہوں نے پردہ رکھا اس نے زن کی اس کا بھی پردہ پڑا رہے پیسے ہی ہیں دے دیں اور یا پھر یہ کہ واقعی انہوں نے ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اتنے اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے سادے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں جہاز ٹھیک ہے جو کچھ کہہ رہا تھا امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایسی بہت سی چیزیں لکھی ہیں حدیث کے معاملے میں ان کا اعتبار نہیں ہے مگر حضرت کیا فرماتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کتابوں کو دیکھو جو انہوں نے تصوف میں لکھی ہیں میں جس طرح ہر عبادت کے متعلق تمہیں بتاؤں گا کہ اس کی یہ وجہ ہے اس کی یہ وجہ اس کی یہ وجہ ہے ایسے ہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عبادات کا فلسفہ کیا ہاں یہ ہے کمال شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے فلسفیانہ نکات لاتے ہیں ہاں شامل خود شاہی اللہ رحمۃ اللہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتابوں میں جب لاتے ہیں پھر ہے کمال امام غزالی رحمۃ اللہ کا تو کمال ہے وہ کہتے ہیں رسو کیوں کریں تجربہ کیوں کریں یچسپی کیوں پڑھیں سوٹ کیوں نہ لیں سوٹ کس وجہ سے آرام ہوا ہے اس کی کیا کمال کا فلسفہ وہ بیان کرتے ہیں اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ کی ٹک کرتے تھوڑے آتے ہیں غزالی ہیں السلام ہیں ابن فضول ہیں شاہ رحمۃ اللہ علیہ ابن اللہ الزد مالکی ہیں رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک ٹکر کے ایک دوسرے کے آدمی ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب اس میدان میں اترتے ہیں نا تو پھر ان کے اپنے زمانے میں ان جیسا کوئی آدمی نظر نہیں آتا وہ اتنی حکمت بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے کہ واقعی یار یہ اللہ کا دین واقعی اس میں بڑی جان ہے طاقت ہے قوت ہے نظریہ ہے نظریاتی آدمی ہونے چاہیے مگر احادیث میں ہوئی ان کا قرآن نے جو عرض کیا تو شاہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں تم کہتے یہ کتاب کیوں لکھ رہا ہوں یہ کسی طرح لکھ رہا ہوں جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادات کے معاملے میں بحث کی ہے میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ تمہیں اطمینان ہو کہ جس اسلام پر تم عمل کر رہے ہو یہ واقعی خلاصہ کا دین ہے اور اصل سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عبادت کرنی چاہیے